على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين <coughs> محترم بزرگوں دوستوں ہم سب کے لیے بڑی ہی خوش قسمتی خوش نصیبی اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے کرم فرمایا اور اپنی نسبت پر اپنے گھر میں کچھ کہنے سننے کے لیے اکٹھا کیا اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو ہماری نجات کا ذریعہ بناوے بعض جگہوں پر بعض اسٹیجوں پر بیٹھ کر زبان کھولنے میں بڑا تردد ہوتا ہے آپ کی اس مجلس اس مسجد میں آپ کے امام بلکہ سب کے امام حضرت مولانا مفتی محمد علی صاحب فلاحی دامت برکاتہم ایک بے مثال خطیب اور مقرر ہیں دل کے سوز و گداز کے ساتھ درد کے ساتھ اپنے پیغامات فکریں آپ کو سمجھاتے سناتے رہتے ہیں یہ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ مجھ کو موقع دیا گیا اللہ تعالیٰ اس کا انہیں نیک سیلا عطا فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو اللہ جزائے خیر سے مالا مال فرماوے ابھی ابھی بیٹھے ہوئے کہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ بھی کتنے حکیم ہیں اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا یہ کیوں کہہ رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں بات کھلے گی سمجھ میں آئے گی لیکن آپ اتنی بات تو سمجھیں کہ آپ اگر ایک اچھے انسان ہیں سمجھ بوجھ کسی بھی درجے میں ملی ہے عقل سے بے عقل نہیں ہے کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ اگر کسی کو بھی ملی ہے تو وہ اپنے گھر کی ہر چیز سلیقے سے رکھتا ہے چپل کہاں رکھنا جوتے کہاں رکھنا کپڑے کہاں رکھنا کھانے کی چیزیں کہاں رکھنا اسی کو تو حکمت کہتے ہیں جہاں جس کا حق ہے اور جہاں جس کے رہنے میں فائدہ اور مصلحت ہے وہاں اسے رکھنا چپ رہنے کی جگہ آپ چپ رہتے ہیں بولنے کی جگہ بولتے ہیں ایک انسان اتنا جب سمجھ بوجھ والا ہے اور ایک انسان اتنی صحیح فکر والا ہے اتنی سوچ رکھتا ہے کہ کہاں کیا رکھنا کہاں کیا نہیں رکھنا اتنی حکمت وہ جانتا ہے تو اللہ کے ہاں کتنی حکمتیں ہوں گی جس نے سارے انسانوں کو عقل عطا فرمائی اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ اس مالک نے جس کے ساتھ جو کیا وہ سچ کیا حق کیا وہی کیا جو ہونا چاہیے مگر حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کبھی کبھی کسی کسی بات کا جواب ذرا سا دیر میں دیتا ہے اور بہترین سمجھا دیتا ہے آپ نے سنا ہوگا ایک دیہاتی جا رہا تھا املی کا درخت نظر آیا موٹا موٹا درخت ہوتا ہے املی کا اور املی چھوٹی چھوٹی کہنے لگا اللہ تعالیٰ بھی عجیب ہے اتنے چھوٹے سے درخت کے لیے اتنا موٹا اور بھاری اتنی چھوٹے سے پھل کے لیے اتنا موٹا بھاری درخت کیوں بنایا نیچے ذرا سا چلتے چلتے دیکھا تو بڑے بڑے تربوز نظر آئے اس کے لیے جو درخت بنے وہ بالکل چھوٹے چھوٹے زمین پہ پڑے ہوئے تھے وہ تو کہنے لگا اللہ آپ کی بھی عجیب بات ہے اس موٹے پھل کے لیے موٹا بناتے تو اچھا تھا اس کے لیے تو چھوٹا بنایا اور اس کے لیے اتنا موٹا بنا دیا آپ نے یہ نیچے اوپر ابھی دیکھ ہی رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے اتنے میں ایک املی اوپر سے ٹوٹ کے اس کی آنکھ پہ گری یا اس کے سر پہ گری تو کہنے لگا اللہ جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے کہ تو نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا یہ تو چھوٹے میاں گرے گرے اگر وہ بڑے میاں گر گئے ہوتے تو میری کھوپڑی کا کیا ہوتا میرے مغج کا کیا ہوتا بھوسا نکل گیا ہوتا کاشف معقول بھوسا نکل گیا ہوتا یہ تو تمہید ہوئی ابھی اگلی بات اسی پر ہم کو اسی سانچے پہ ڈھالنا ایک زمانہ تھا اور وہ سب سے مسعود سب سے بہتر سب سے زیادہ خیر کا زمانہ جسے کہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ جبرائیل امین قرآن مجید کی آیتیں لے کر آ رہے ہیں اللہ کا کلام لے کر آ رہے ہیں ذرا سوچو میرے بھائیوں جبریل لے کر آئیں اللہ کا کلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوں سننے والے پر کیا کیفیت تاری ہوتی رہی ہوگی تھوڑی سی سریلی میٹھی اچھی آواز سن لیتے ہیں جھومنے لگتے ہیں آپ قرآن بھی سن کے جھومتے ہیں گانے بھی سن کے جھومتے ہیں کبھی صرف آواز پر جھومتے ہیں کبھی آواز کے ساتھ مضمون پر بھی جھومتے نات کوئی اچھی کہہ دے مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں دیکھیے مزہ آنا شروع ہوا کہ نہیں مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہو جاوے مومن کی روح کو تھوڑی سی خوشی ہو گئی ایک تمنا ہے اندر کی آواز بھی اچھی ہو اور مضمون بھی اچھا ہو تو دل پر کتنا اثر پڑے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے اللہ کا کلام لے لے کر پبلک میں امت میں لوگوں میں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے جو سنتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا کافروں نے کہنا شروع کیا لوگوں ان کے قریب مت جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب مت جاؤ جاؤ گے سنو گے ان کے ہو جاؤ گے جاؤ ہی نہیں وہ یمن سے آئے حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں نے ان کو بھر دیا جانا نہیں وہاں کان میں روئی ٹھونس کے جانا اگر جانا تو مگر انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے اس کا اتنی شوق بھی ہوتا ہے ہے کیا اس پلیٹ میں دیکھوں تو کیوں ڈھکا ہوا کھلا ہوتا تو شاید نبی دیکھتے گزر جاتے مگر نہیں ڈھانکا کیوں ہے الانسان حریص فیما منع جب تفیل ابن امر الدوسی سے کافروں نے کہا ان کے قریب مت جانا جو جاتا ہے انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے توفیل کے دل میں اور حوث پیدا ہوئی اب تو ضرور جاؤں گا میں بھی کوئی دیہات کا رہنے والا ایڑا کھیڑا کچھ ہوں میں کوئی میں پاگل ہوں ارے میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں مجھ کو اللہ نے عقل دی ہے وہ مسلمان نہیں تھے ابھی مجھے عقل دی اللہ نے مجھے سمجھ بوجھتی ہے میں کلام کلام کے درمیان دو باتوں کے درمیان فرق کی تمیز رکھتا ہوں محمد کی مجال ہے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا کلام پاگل کر دے گا میں تو جاؤں گا چلو تمہارے کہنے سے روئی ٹھونس لیتا ہوں روئی ٹھونس لی گئے لیکن جاتے جاتے ان کو غیرت آئی کہ اس ڈر سے روئی ٹھوس لوں کہ کہیں میں ان کا ہو جاؤں ارے نکالو روئی اگر کلام کلام اگر اچھا نہیں ہے تو نہ اچھا ہونے کی پہچان مجھے خوب ہے میں پہچان لوں گا کیسا ہے اور اگر کلام اچھا ہے تو اچھے کلام کو مان لینا یہی جواب مردی اور بہادری ہے روئی پھینک کے آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی آپ کی میٹھی میٹھی زبان سے میٹھی میٹھی کچھ باتیں کان میں پڑی قرآن پڑھا مسلمان ہو گئے مکے والے پورے مکے کے چپے چپے میں آواز بلند کر رہے تھے لا تسمعوا لہاد القرآن اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے او مکے والے کیا کہتے وقال الذین کفروا یہ کافر بولتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن نہ سننا قرآن کو کان بند کر لینا اسی میں تمہاری فتح ہے اللہ نے اس ٹائم میں جواب نہیں دیا اللہ بڑا حکیم ہے بولا میں حکمت سے جواب دیتا ہوں جواب اللہ نے اس وقت نہیں دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے گئے سناتے گئے اکا دکا لوگ مسلمان ہوتے گئے یہ مکی دور اس طرح ختم ہوا اب مدین پاک کا مبارک دور شروع ہو رہا ہے تفصیل علماء کرام کی زبانی آپ جانتے ہوں گے صبح میں پورا قبیلہ اگر کافر ہے تو شام ہوتے ہوتے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا اور صرف اللہ نے قرآن کی آواز کو بہانہ بنایا اسعد ابن معاذ کا پورا قبیلہ اسید ابن حزیر کا پورا قبیلہ سارے کے سارے صبح میں کافر ہیں شام تک مسلمان اب تو رفتار بڑھتی گئی قرآن کے پھیلنے کی اللہ نے کہا مکے والوں کہہ رہے تھے لا تسمعو لہاد القرآن ارے مت سنو یہ قرآن سنانا میرے بس میں ہے سنانا کیا اندر میں اتار دینا بھی مجھے آتا ہے شَاءَ رَبُّكَ کا لامن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ایک دو کو نہیں سارے کے سارے کو کلمہ پڑھوا دوں قرآن کا شیدائی اور دیوانہ بنا دوں یہ شان میری ہے لیکن زبردستی افتکر ناس زبردستی معاملہ نہیں ہے ہمارے یہاں افن الزم و وہ ان تم لہا کا ہم زبردستی کھینچ کھینچ کے کسی کو کلمہ نہیں پڑھاتے لیکن یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا اللہ نے حکمت سے کہ عالم کے چپے چپے میں میرے لاڈلے کا دین ہوگا اللہ نے تھوڑی سی حکمت سے حلم سے تدبر سے سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے بات آگے بڑھائی مدینہ پہنچا ایمان قرآن مدینہ پہنچا یمن پہنچا پھر اور آگے پہنچا اور آگے پہنچا اللہ نے ظاہر کر دیا اے مکے والو کہتے ہو قرآن سننا ہم سنا کے رہیں گے آج اہل مکہ کو سنائیں گے پھر اہل مدینہ کو سنائیں گے شام والوں کو سنائیں گے یمن اور بصرہ والوں کو سنائیں گے کوفہ اور بغداد والوں کو سنائیں گے ایک ایک جگہ سے اپنا قرآن نشر کریں گے قرآن کی آواز بلند کریں گے افریقہ میں سنائیں گے امریکہ میں سنائیں گے انگلینڈ میں بھی سنائیں گے ہندوستان میں بھی سنائیں گے ہندوستان کی گلی گلی گلی کوچے کوچے گھر گھر در در سنائیں گے آج یہ مضمون یہاں بیٹھ کے اس لیے آ رہا ہے کہ میرے بھائیوں اسی بات کا یہ جواب ہے یہ مسلح جو بچھے ہوئے جو کافروں نے کہا تھا لا تسمعوا لہاد اللہ نے یہاں بہترین قاری قرآن کو کھڑا کر کے قرآن سنوا دیا یہ اللہ کی شان حکیمی کا مظہر ہے یہ جو ممبر و محراب ہمارے ہیں یہ جو ائمہ ہیں یہ جو علماء ہیں یہ جو قرہ ہیں یہ اللہ کی شان حلیمی اور شان حکیمی کے مظہر ہیں کہ اللہ فرمانا یوں چاہتے دیکھو دیکھو تم کہہ رہے تھے مت سننا تمہاری ہی نسلوں نے تمہاری ہی نسلوں نے جن جگہوں کو آباد کیا ہوگا انہی پر ہم اپنے مسلح بچھا دینا جانتے ہیں یہ اللہ کا کہ عجیب شان قدرت ہے میرے بھائی ایسی جگہوں پر اللہ نے آپ کو اگر اسلام اور قرآن اور ایمان کے نام سے اگر بھیجا ہے تو ہم کو اور آپ کو اپنی تشخص کو اپنی حیثیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اپنے وقار کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ایک موٹی سی بات یہ سمجھیے کہ آپ کو بلکہ عالم کے ایک ایک مسلمان کو ہر وقت اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ اور ترجمان سمجھنا چاہیے نمائندہ کی کہتے ہیں کسی کی طرف سے کوئی آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا جاوے اس کی ترجمانی کرنے کے لیے اس کی طرف سے وکالت کرنے کے لیے اس کی طرف سے اس کی طرف سے کچھ باتیں کرنے اور سمجھانے کے لیے تو جس کی طرف سے جاتا ہے اس کے سپورٹ میں اس کی حمایت میں طرف داری میں اس کی رعایت میں وہ ایسے بول بولتا ہے کہ میرے ہر بول سے میری ہر حرکت سے میں جس کا نمائندہ ہوں اس کی وکالت ہو رہی ہو اور اس کی پہچان میں بن رہا ہوں ہم کو اور آپ کو بھی اسلام کا ترجمان بن کر دنیا میں جینا چاہیے کہ ہم اور آپ جو کام بھی کریں جو قدم بھی اٹھائیں جو بول بھی بولیں وہ بول ایسا ہو کہ اس سے پتہ چلے کہ کسی بڑی عظیم شخصیت کا سکھایا ہوا بول ہے یہ سچائی کے بول ہوں محبت اور پریم کے بول ہوں اخلاق اچھے ہوں ہماری خوشی گمی ڈھنگ کی ہو میرے بھائیوں یہ جتنی چیزیں ایک انسانیت کی لائن کی ہیں وہ جب وجود میں آئیں گی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحیح صحیح تعارف ہوگا اور یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کے آبا و اجداد جو یہاں تشریف لائے اپنے اپنے ملکوں سے تو انہوں نے الحمدللہ اپنی شناخت کو باقی رکھنے کی کوشش کی انہی کی برکتوں سے آج جگہ جگہ اللہ نے مسجدیں مکہ مس مدارس مکاتب قال اللہ قال قال الرسول کی درسگاہیں اللہ نے آباد کر رکھی اللہ کرے آنے والی نسلوں میں بھی بلکہ تا یوم قیامت اللہ اس سلسلہ نیک کو جاری اور ساری رکھے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ متقی بنا دے دے ہر انسان کو متقی بنا دے بعض الفاظ اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ مشہور ہو جانے کی وجہ سے اس کی صحیح حقیقت کو سمجھنے کی انسان کوشش نہیں کرتا جیسے اللہ کا لفظ اتنا مشہور ہو گیا کہ بس تھوڑا سا سمجھ لیا اللہ کسے کہتے اس کی گہرائی میں انسان جائے تو صرف لفظ اللہ کا معنی اور میننگ سمجھنے کے بعد وہ یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بڑا ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہمارے مسائل کا حل ہو ہی نہیں سکتا مگر ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں ڈھنگ سے ایسے ہی مت متقی کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے اور تقوی کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کی حقیقت کو ہم نے جانا ہی نہیں یا تو کوئی بہت بڑی چیز ایسی سمجھ لیا اس کو کہ وہ جنید اور اور شبلی راضی غزالی ہی کے حصے میں یہ تقوی آ سکتا ہے ہم جیسوں کے حصے میں کہاں ملنے والا یہ بھول ہے ہماری اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین اتقوا اللہ متقی ہو جاؤ ایمان والو متقی ہو جاؤ ایمان والو متقی ہو جاؤ ایمان والو اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی بچے کو وہی سامان اٹھانے کا حکم دیتے ہیں جتنا بڑا سامان اٹھانا اس کے بس میں ہوتا دو سال کے بچے کو بیس کلو کا گٹھر اٹھانے کو کوئی نہیں کہے گا کیوں اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بیس کلو اٹھا سکے پاگل بھی کوئی ہوگا تو سوچے گا کی نہ کہوں کہ نہ تو کوئی کہ ہی نہیں سکتا ہاں آپ بیس نہیں پچاس اٹھا سکتے تو آپ کو کہا جائے گا یہ اٹھا لو اٹھا لو یہ کہنا ہی اس بات کی پہچان ہے کہ آپ میں اس کے اٹھانے کی طاقت موجود ہے اللہ نے جب ایمان والوں کو کہا کہ متقی بن جاؤ بن جاؤ اور تمام انسانوں تمام مومنوں کو کہا ہے سارے انسانوں کو کہا کہیں کہیں یا ایوہن اتقو اے سارے کے سارے انسانوں تم سب متقی بن جاؤ اور اللہ سب سے سب سے متقی ہونے کا اپنا خطاب کر رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ ہر ایک کے اندر میں متقی بننے کی صلاحیت موجود ہے چاہے تو بن سکتا اب یہ جاننا ہے تقوی آتا کہاں سے کیا چیز ہمارے دامن میں آ جائے کہ ہم سمجھیں کہ متقی ہو گئے تین بنیادی باتیں ہیں اور وہ تینوں چیزیں چھوڑنے کی لائن کی ہے وہ تین چیزیں انسان چھوڑ دے تو ایٹومیٹک اس کے اندر میں تقوی کی ساری خوبیاں پیدا ہو جائیں گی تین باتیں پہلی بات آدمی کو عزت کا نشہ چھوڑنا پڑے گا اپنی شان کا نشہ اگر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہمیں اپنی عزت قربان کرنا ہے ایسار العزہ عزت قربان کر دیں گے چھوڑ دیں گے عزت کا ترک آ جاوے اگر یہ ایک صفت انسان میں پیدا ہو جاوے پچہتر قسم کے گناہوں سے یہ انسان ایٹومیٹک بچ جائے گا آپ غور کرو کتنی ہماری لڑائیاں اور کتنی ہماری برائیاں یہ اسی نشے کے پیچھے ہو رہی ہیں لڑائیوں کو دیکھ لو دو دو آدمی میں تھوڑا سا بات میں جو فرق پڑ جاتا ہے بات تو مچھر جیسی چھوٹی سی ہوتی ہے دو پیسے کی لیکن چونکہ میں نے یہ بات کہہ دی ہے اس لیے میری بات کو اس نے کیسے کاٹ دیا دو پیسے کی مچھر کے پر کے برابر کسی بات ہوتی ہے لیکن بات آگے جو بڑی تو اس لیے کہ میری کاٹ دی اس نے بھائی بھائی کی بات کاٹ دے پڑوسی پڑوسی کی بات کاٹ دے دو پارٹنر آپس میں ایک دوسرے کی بات کو نہ مانیں یہاں سے بات بگڑنا شروع ہو جاتی اس لیے اسلام نے مزاج دیا سب سے پہلا مزاج اپنی میں کو مٹانا سیکھ لو اپنی میں کو مٹانا سیکھ لو اور یاد رکھو اللہ کی نسبت پر آدمی جب میں کو مٹھائے گا وہ مٹے گا نہیں اللہ اور اسے اونچا اٹھائیں گے اللہ کے یہاں مقافات عمل کا معاملہ ہے گندمس گندم برویت جو زے جو جو سے جو اللہ نکالتے ہیں زمین میں جو ڈالا تو جو گیہوں ڈالا تو گیہوں عزت اپنی قربان کرو گے تو اللہ عزتوں کا ڈھیر عطا فرمائیں گے عزتوں کی چوٹیوں پر عزتوں کی بلندیوں پر اللہ پہنچا دیں گے آپ نے سنا ہوگا ماشاء اللہ وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ انگلینڈ میں تو رمضان میں بڑی رونق ہوتی اسی پر مجھے اللہ کا حکیم ہونا یاد آیا دن بھر تھکا ہوتا ہے آدمی صبح آٹھ بجے سے نو کام پہ دھندے پر لیکن اثر میں پھر بھی بیٹھ جاتا ہے چلو بھائی مولانا کا بیان ہو رہا ہے کوئی ادھر بیٹھ گیا کوئی ادھر بیٹھ گیا آٹھ آٹھ گھنٹے کام پہ تھکے ہوئے بیچارے لیکن بیٹھ گئے کیا بات تھی بات یہی ہے کہ اصل میں اس میں بھی غور کرو غور کرو تو اس میں بھی کسی نے اپنی عزت کی قربانی دی تھی جس کے نتیجے میں آج اتنے دیوانے تھکی تھکائی حالت میں بھی قربانی دینے کے لیے تیار وہ آواز لگ رہی تھی لا تسمعوا لہذا القرآن مت سننا نبی کا قرآن اللہ نے کہا نبی ہے قرآن ان کی بھی بات سنواؤں گا نبی چلے جائیں گے ان کے نائبین کی زبانوں سے بھی باتیں سنواتا رہوں گا اور سننے والے دیوانے تھکے ہوں گے پھر بھی سنتے رہیں گے یہ ہمارا آپ کا کسی کا کمال نہیں ہے اس نبی نے گالیاں سنی پتھر کھائے ہر طرح کی ذلت برداشت کی مگر نبی نے اللہ کا فرمان اللہ کا کلام اللہ کا قرآن کبھی پیچھے نہیں رکھا اس اور کبھی گالی دینے والے کو اچک کر کوئی بڑا جملہ نہیں کہا صبر کیا ضبط کیا اپنی عزت قربان کی اللہ نے اس کے نتیجے میں وہ لک ذکرک نبی میں نے تمہاری شان سب سے اونچی بنا دی اور واقعی بنا کر کے دکھا دیا آج پوری دنیا میں مسجدیں بن رہی ہیں مدرسے بن رہے ہیں مکتب بن رہے ہیں ارے الفاظ بدل کے یہ کہو نبی کا مشن آگے بڑھایا جا رہا ہے مٹانے والوں نے مٹایا دبانے والوں نے دبایا لیکن اللہ نے کہا ہم نے تیری بلندی کا فیصلہ کر دیا ہے اور تم نے میری نسبت پر ذلت کو برداشت کیا ہے زندگی بھر قیامت تک ہمیشہ کے لیے میرے حبیب تیری اس قربانی کے صدقے میں تیری شان بڑھاتا رہوں گا اور ایک دن تو وہ آنے والا ہے کہ لا الارض روئے زمین پر کوئی بھی کچا پکا مکان اور کچے پکے مکان کے اندر میں رہنے والا کوئی بھی انسان خالی نہیں ہوگا کل میں ایمان سے اور قرآن سے لا يبقى على وجه الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخل الله فيه كلمه الاسلام ہر گھر میں ہر فرد بشر کے سینے میں اللہ اسلام ڈال دیں گے نبی نے جھکایا کبھی گالی بکنے والے کو پلٹ کے یوں نہیں کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں کبھی نہیں کہا میں قریش کا ایک باعزت انسان ہوں کبھی پلٹ کے نہیں کہا میں محبوب رب العالمین ہوں کبھی پلٹ کے نہیں کہا میرے پاس میں جبریل جیسے فرشتوں کی طاقت ہے تمہارا قلع کما کر دوں گا اور تمہاری کھوپڑیاں پسوا کے رکھ دوں گا نہیں نہیں جس نے گالی بکی برداشت کر کے رہ گئے حتیٰ کہ اللہ کو رحم آیا تبت یدا ابی لہب یہ ابو لہب کا گھر آنا وہ اور اس کی بیوی الٹا سیدھا بکتے ہیں نبی نے کچھ نہیں کہا اللہ نے نبی کی تسکین اور تسلی کے لیے سورہ نازل کر دی مٹاؤ اپنے کو ایسے میرے بھائی اور جب انسان اپنے کو مٹائے گا اس انداز میں تو نبی نے جس طرح پوری دنیا میں امن و امان کی فضا قائم کر دی سلح و آشتی کی میل ملاپ اور پرے محبت کی انسانیت کی ایک ہوا چلا دی ایسی آپ کے ہمارے اندر میں جب یہ گر پیدا ہو جائے گا ہماری اپنی نجی زندگی سے لے کر کے ہمارے شہر تک ملک تک انشاءاللہ بلکہ پورے عالم تک اللہ امن و امان کا ماحول پیدا کر دیں سارے جھگڑے میں کے ہیں جنید بغدادی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بادشاہ کے دربار میں کاجو بادام پہ جینے والے یہ گیہوں کی روٹی بن نہیں کاجو بادام پہ جینے والے پہلوان ہر سال دنگل ہوتا تھا مقابلہ سب پہلوان آتے تھے یہ اعلان ہوتا تھا یہ جنید شاہی پہلوان کون ہاتھ ملائے گا کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس سال بھی ہوا پہلوان کا مقابلہ ہاتھ ملاؤ بھائی کوئی ہاتھ نہیں ملا رہا ایک پتلا سا آدمی اٹھا مجمع میں سے کہتا ہے میں ہاتھ ملاؤں گی سب لوگ کہنے لگے یہ بڑے بڑے تو بہے جا رہے ہیں اور یہ ہمت کر رہا ہے پہلوان بھی نہیں لگ رہا تھا وہ بالکل پتلا سا ہوا بھی تیز چلے تو گر جائے لیکن اس نے ہاتھ ملا لیا سب لوگ حیرت میں ہیں ہاتھ ملانے کے بعد جب اب دنگل کا ٹائم آیا کشتی کا مقابلے کا اٹھا پٹک کا ٹائم آیا تو دیکھا کہ یہ شہری جو پہلوان تھا پتلا والا یہ کچھ جنید پہلوان کے کان میں کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ تو پتہ نہیں لیکن کچھ باتیں دونوں کی چل رہی اس کے بعد مقابلہ شروع ہو گیا اور مقابلے میں وہ شاہی پہلوان بادام والا اخروٹ والا کاجو والا کشمش والا منقع والا وہ ہار گیا اور یہ پتلا پتلا سا جیت گیا سارے لوگ حیرت میں کہ یہ پتلا پتلا جیت گیا اور یہ موٹا موٹا ہار گیا بات کیا ہے کہا کہ دوبارہ مقابلہ کیا جائے دوبارہ بھی ایسے ہی ہوا تیسری مرتبہ بھی جب ایسے ہی ہوا تو فیصلہ ہو گیا کہ بادشاہی پہلوان یہ تو ہار گیا اور وہ شہر کا پتلا سا پہلوان نوجوان وہ جیت گیا اب بات یہ ہوئی کہ بھائی پتا تو لگاؤ کہ ماجرا کیا ہے یہ پہلوان بادشاہی پورے ملک کا چنا ہوا کبھی ہارتا نہیں تھا آج کیوں ہار گیا پتہ لگایا بادشاہ کے لوگوں نے جنید اج کیا ہو گیا تمہیں کھانسی آ گئی کہ کیا ہو گیا تو کہنے لگا جنید آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پہلوان میرے سے کچھ کہہ رہا تھا کان میں سنو کیا کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں شہر کا ایک عام آدمی ہوں مجھے زیادہ پہلوانی نہیں آتی ہے تمہارے جیسے کا مقابلہ میرے لیے بہت مشکل ہے سمجھو تم پہلے ہی جیت چکے ہو لیکن اے جنید اے شاہی پہلوان ایک بات ہے سنو سنو میں خاندان کے اعتبار سے سید ہوں نبی کی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں سید ہوں میں کیا تم اس یہ بات پسند کرو گے کہ اتنے بڑے مجمع میں نبی کے خاندان کا آدمی ہار جاوے اور تو جیت جاوے اگر تو نے نبی کے خاندان کی لاج رکھ لی اور مجھے جتا دیا اللہ تیری شان بڑی کر دیں گے تو جنید نے کہا کہ بھائیوں بات یہ ہوئی کہ اس نے واسطہ دے دیا اور اس نے نام لے لیا اتنی بڑی ہستی کا کہ اب میں نہیں ہارتا اور نہیں میں شکست کھاتا تو میرے ایمان کا خطرہ تھا اس لیے میں نے سوچا اپنی عزت مٹا دو مٹا دو اپنی عزت جائے گا یہ انعام جائے گا انعام نہیں ملے گا میں ہار جاؤں گا ایسا لکھا جائے گا فلاں ہار گیا لیکن اس اللہ سے امید یہ ہے کہ اللہ اس سے بڑی اونچی اور اچھی عزت دینے والے یہ سوچ کے میں ہار گیا تھا پھر کیا کہتے ہیں جنید اللہ سے سودا کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں ہوتا کبھی گھاٹے میں نہیں ہوتا جنید کہتے ہیں کہ پھر مجھے خواب نظر آیا کہ خواب میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ جنید تم نے تم نے ایک نیک نسبت پر ایک نیک اور بلند نسبت پر اپنی شان مٹائی ہے تو جنید دنیا میں میں تیری بلندیوں اور عزتوں کا ڈنکا بجوا دوں گا تیری شان بلند کر دوں گا اور آج دیکھو نا میرے بھائی و محراب سے جنید بغدادی کے نام بلند کیے جا رہے احادیث کی شرحوں میں جنید بغدادی کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں اور وہ آدمی جو شہر سے آیا تھا وہ جیت کر کے انعام لے کر کے کھا کر کے دفن ہو گیا کسی کو خبر نہیں کہ وہ کون تھا اس کے نام کی بھی خبر نہیں اور جس نے اپنے کو لگا دیا اپنی عزت کو مٹا دیا اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا تو تقوی کی پہلی بنیاد ہے کہ انسان کو عزتوں کی قربانی دینا آ جاوے اور دوسری چیز میرے بھائیوں ترک لذت تقوی کی دوسری بنیادی چیز ہے لذتوں کو چھوڑ دے انسان ترک لذت ہماری ساری پریشانیاں آج لذتوں کی بنیاد پر یا تو عزت کی بنیاد پر یا لذت کی بنیاد پر آپ دیکھو نا گاڑی ہماری ابھی پچاس ہزار کی تھی اب لاکھ کی فکر ہو گئی پچہتر کی فکر ہو گئی کیوں وہ میرے سے چھوٹا بھائی ہے وہ پچہتر کی لایا ہے تو میری بھی پچہتر کی ہونی چاہیے میری گھر والی کیا کہے گی وہ میرا ساڑھو اتنی کا لایا ساڑھو سمجھتے ہیں نا ہاں تو میں کیوں نہ لاؤں ورنہ سسرال میں میری شان گھٹ جائے گی شادی میں تو سبھی لوگ سوچتے ہیں کہ میں اگر اتنا خرچہ نہ کروں میری شان گھٹ جائے گی اسی شان کے اور عزت کے نشے نے ہزاروں قسم کے الٹے سیدھے کمانے پر مجبور کر دیا پلان بن گیا مہنگی گاڑی کا پلان بن گیا لمبی شادی کا اور آوک اتنی ہے نہیں آمدنی ہے نہیں تو اب تو جھوٹ کے دروازے سے بھی لیں گے جب تو گاڑی آئے گی نا اب تو غلط سائن کر کے لیں گے جب نا جب تو جیب بھرے گا جس امداد کے جس خوراک کے جس مدد کے آپ حقدار نہیں ہیں وہاں اگر سائن کر کے لے رہے ہیں اللہ کی قسم چوری کا پیسہ کھا رہے سچ بولنے پر اگر آپ کو مدد نہیں ملتی اور جھوٹ بولنے پر مدد مل گئی ہے تو سمجھو کہ آپ مہذب طریقے پہ چورا رہے ہیں چوری کر رہے ہیں ارے پلان ہی اتنا لمبا مت بناؤ کہ ہمیں اتنی لمبی چڑی آمدنی کی ضرورت ہو لذت کو تر کرنا آ جاوے دسترخوان ہمارا پندرہ قسم کے آئٹم سے کیوں بھرا ہو مہمان آ جائیں تو ٹھیک ہے جتنا چاہو اکرام کر لو لیکن اپنا پیٹ پالنے کے لیے تو ستو بھی کافی ہوتا ہے نا آج بھی اس زمانے میں بھی ستو کھا کے ٹائم گزارنے والے کئی لوگ کثرت سے لوگ موجود ہیں صرف ان کا تصور کر لیں کہ دیہاتوں میں غریب علاقوں میں آلو اور تھوڑی سی زمین سے کہیں سے کھیت سے ساگ توڑ لیا اور نمک ڈال لیا اور مزے مزے سے موٹی موٹی روٹی بنا لی اور کھا رہے یا چاول توڑ کے ڈال لیا دس روپیے میں پوری فیملی نے کھا لیا اور ہمارے دس روپے میں ڈرنک بھی نہیں ہوتی جو اوپر سے شوقیہ پیتے بتاؤ لذتوں کو چھوڑنے کا جب مزاج بنا لوگے تو کمائی اور آمدنی کی کیا چکر کم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا اور لذت صرف کھانے تک نہیں ہے کھانے کی لذت کپڑے کی لذت ہاں یہ بیماریاں ہر جگہ کی ہیں اب کوئی بیماری اور کوئی مرض کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے نیٹ نے سب کو ایک ہی سبق سکھا دیا جس ڈھنگ کا دسترخوان یہاں سجتا ہے اسی ڈھنگ کا دسترخوان دنیا کے ہر گوشے میں جہاں ممکن ہوتا ہے سجانے والے سجا رہے اگر سارے لوگوں کی یہ فکر بن جاوے کہ ہمیں تو زندگی گزارنے کے لیے چند لکموں کی ضرورت ہے وہ لقمہ جیسے آسانی سے اتر جاوے ویسا ہم کر کے ویسا کھا کر کے ویسا کر کے ویسا جی کے رہ جائیں گے تو بہت ساری ہمیں آمدنی کے پیچھے تھکاوٹوں سے فرصت ہو جاوے چار گھنٹے کی سروس پر بھی کام چل جائے ایک بزرگ تھے ان کی دکان تھی وہ کبھی بھی دکان بند کر دیتے تھے لوگوں نے کہا کیوں بند کر دیا ایک آدمی آیا خریدنے کے لیے لیکن وہ تالا لگا رہے کہنے لگے کہ میں نے یہ جو بنا لیا ہے نظام کے روزانہ اتنا کمانا ہے اتنا ہو چکا ہے اب اس سے زیادہ کے چکر میں پڑوں تو یہ نفس کو لالچ بڑھتی جائے گی اور اس کو لالچ نہیں دینا ہے اگر میں تمہارے لیے کھول دوں اگلا آئے گا تو پھر اس کے لیے بھی یہ نفس کہے گا اب اس کو بھی لے لو وہ تیسرے کو بھی لے لو میں نے بنا لیا مجھے بیس روپیہ چاہیے دن بھر میں تو بیس روپیہ مجھے مل گیا اس لیے اب تم اس دکان سے لے لو ایک اور تھا اس کے پاس آیا ایک گاہک اس کی دکان تو کھلی ہوئی لیکن کہتا ہے بھائی یہ سامان اس دکان پر بھی ہے وہاں سے لے لو میرے پاس بھی ہے لیکن تم وہاں سے لے لو پوچھا کہ ایسے کیوں کہتے ہو کہا کہ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے جتنے کی ضرورت تھی اتنا تو میرے گلے میں آ چکا ہے اور وہ بیچارہ پانچ گھنٹے سے کھول کے کھڑا ہوا ہے اس پر کوئی آدمی گیا ہی نہیں ابھی تک یہ انسانیت آ جائے میرے بھائیو اسی کا نام تکوا ہے تکوا ہم نے کچھ دوسری چیز کو سمجھ لیا ہاں، ہم کسی کی بزرگی بھی جو گناتے ہیں نا کہتے ہیں یار وہ قرآن بہت پڑھتے ہیں ہم کسی کی بزرگی بھی گناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں درود شریف بارہ ہزار مرتبہ پڑھتے ہیں ہم کسی کی بزرگی بھی گناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ان کی تحجد سولہ سال سے نہیں چھٹی وغیرہ وغیرہ ہاں بھائی یہ سب بھی نیکیاں ہیں اس کا کون انکار کرے گا لیکن یہ سب دوائیں تھیں طاقت کی اور طاقت کی دوا اس وقت کام کرتی ہے جب کینسر کا مرض ختم ہو جائے اندر سے ورنہ اندر میں شوگر ہو کینسر ہو ٹی بی ہو تو یاد رکھو یہ طاقت کی دواؤں سے کبھی بھی کوئی طاقت آنے والی نہیں ہے جب تک غلط چیزیں نہیں انسان چھوڑے گا جب تک تقوی کی خوبو اندر میں نہیں آئے گی ایک تیسری چیز ہے جس کا چھوڑنا ضروری ہے یہ تین چیزیں انسان چھوڑ لے کم سے کم تین تروک ہیں ان سلاست و تروک کے بعد تین ترکی چیزوں تین چھوڑنے والی چیزوں کے بعد اللہ تقوی کی منزل پر خود بیٹھا دیتا یہ تیسری چیز جو ہے وہ ترک راحت ہر آدمی اپنا آرام اپنے آرام کا دیوانہ گھروں میں کیوں جھگڑے ہوتے گھر میں آج جھاڑو نہیں پڑا ایک بہو بھی ہے ایک نند بھی ہے بلکہ دو بہو ہے اب دونوں بہو یہ دیکھ رہی ہیں کہ میں کیوں جھاڑو لگاؤں اس ہفتے میں تو تین دن میں لگا چکی ہوں یہ کم وقت سوئی پڑی رہتی ایک پلیٹ وہاں رکھا ہوا ہے اس میں سالن لگا اس کو کون اٹھا کر کے صاف کر کے وہاں اوپر رکھ دے ایک پلیٹ کے قصے سے پورے گھر میں آگ لگ جاتی کیوں بھائی میں کیوں اٹھوں میں تو آرام سے سو رہی ہوں نا وہ نند اٹھے نند سوچ رہی یہ اٹھے دونوں کی اپنی اپنی سوچ ہر ایک کو اپنا آرام پیارا ہے بسوں پر ہم نے اپنے یہاں دیکھا دس منٹ کا سفر ہوگا پندرہ منٹ کا سفر انکلیشور سے بھروچ پندرہ منٹ لیکن بس پر بیٹھنے کے لیے ظلمن دوسرے کی سیٹ پر وہ گیا پانی پینے تم آ کے بیٹھ گئے وہ آ رہا ہے تو ہٹا رہا ہے تو آپ جھگڑے کر رہے کھینچا تانی میں بھروچ آ گیا تکوا آ جائے تو اللہ کی قسم یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں خود بخود نکل جاؤ ایک بزرگ تھے ان کے ہزاروں موریدین تھے کسی نے خواب میں دیکھا مرنے کے بعد پوچھا کیا ہوا حضرت کہنے لگے اتنے مرید بنے میرے سے اتنے کو میں نے بیعت کی ذکر سکھایا یہ سکھایا وہ سکھایا اتنی تقریریں کوئی کچھ یہاں نظر نہیں آیا ہوا کیا اللہ نے سب میں کھوٹ نکال دیا کچھ بھی کام نہیں آیا اور اب تو مجھے ڈنڈے پڑنے والے تھے لیکن ایک چیز اللہ کو میری اچھی لگ گئی دفتر کھولا تو ایک صفحہ بڑا روشن تھا کیا تھا بھائی کہنے لگے ایک مرتبہ میں سفر میں گیا تھا سفر سے آیا تو میری جو عبادت کی جگہ تھی عبادت والا کمرہ تھا اس میں ایک کتیا نے کتیا سمجھ رہے ہیں ایک کتیا نے بچہ دے دیا تھا کتا اور کتیا ایک کتیا نے بچہ دے دیا تھا میں سوچتا تھا کہ اسے ہٹا دوں لیکن اس کا بچہ وہاں تھا وہ بھی وہاں سو رہی تھی چھوٹا بچہ مجھے ہٹانے میں انسانی مروت کے خلاف بات لگ رہی تھی ہمدردی کے خلاف لگ رہی تو میں نے ہٹایا تو نہیں لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ نکل جاوے تو میں بار بار اس کا چکر لگاتا تھا آیا اور گیا آیا اور گیا ستر مرتبہ میں اس گھر کے دروازے کے پاس آیا لیکن وہ کتیا نکلی نہیں اور میں جا کے ایک جگہ کہیں دوسری جگہ سو گیا آرام کر لیا اللہ تعالیٰ نے کہا تیری زندگی کا یہی عمل مجھے اچھا لگا کہ نے ایک کتیا کو آرام دینے کے لیے ستر چکر لگایا لیکن اسے ڈنڈے سے ہکال کے بھگایا نہیں جا اس کے تفیل میں میں نے تیری مغفرت کر دی ہاں ہم تو ماں باپ کو بھی مچھر والے روم میں ڈال دیتے ہیں اور اے سی میں خود سو رہے ہاں کیسے بھائی ہم جہاں ہیں اپنی بیوی کو لے کر کے وہاں تو ماشاء اللہ اے سی اے سی ہے اور ابا اماں جہاں رہتے ہیں وہاں لائٹ نہیں رہتی وہاں پنکھے نہیں یا پنکھے ہیں مگر دیہات میں ہیں تو لائٹ نہیں رہتی ارے بابا لائٹ نہیں رہتی تو سوچو نا کہ وہاں میں لائٹ کا کوئی انتظام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا انویٹر جنریٹر کائیں کے لیے اللہ نے بنایا ہے اگر ہم اور آپ اے سی میں سو رہے ہیں تو بوڑھے ماں باپ کو مچھر میں سونا کیسے گوارہ کر لے میں آپ انویٹر یہاں سے اپنی رقم بیچیے انویٹر میں ان کو انویٹر کا انتظام کر دیجئے سلا دیجئے اللہ ایسی خدمت پر بڑی بڑی جنتوں کے فیصلے فرماتے ہیں خیر ماں باپ کے ساتھ تو کر ہی لیتے ہوں گے تھوڑا سا اور عنوان بدل لیجئے میں نے کہا تقوی جب آئے گا اللہ کی قسم زندگی کے ہر گوشے میں پھل پھول نظر آئیں گے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوگی چمنی چمن ہوگا لہلہا رہی ہوگی کھیتیاں آپ کی ہر گزرنے والا محبت سے آپ کو دیکھے گا ہم اے سی میں آرام کرتے ہیں دسترخوان پر بارہ قسم کے آئٹم ہوتے ہیں ایک درجن کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں کئی مدارس ایسے ہیں کہ ان مدرسوں میں قرآن مجید کا حفظ کرنے والے طلبہ حدیث پڑھنے والے طلبہ ایسے روم میں سوتے ہیں جہاں مچھروں کی بھیڑ ہوتی پنکھے ہی نہیں ہیں ایسے غریب مدرسے رات رات بھر مچھر ان کو کاٹ رہے میرے بھائیوں ہم ذرا سا یہ سوچ لیں کہ اپنا خرچہ کہیں سے کم کر لے گھر پر ایک ڈبہ بنا لیں کہ چار آئٹم بنتا تھا کھانے کے لیے اب دو بنے گا دو آئٹم کا جو پیسہ ہے وہ ایک ڈبے میں ڈال دیں گے اور وہ جو بنے گا ہم پتہ لگا لگا کے کسی جگہ پنکھا بھیجوا دیں گے ایسے کتنے نبی کے دیوانوں کی نبی کے مہمانوں کی آپ خدمت کر سکتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک دے کر کے جو متقی بنانا چاہا ہے تو متقی اصل اسے کہتے ہیں متقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کرو ساتو آسمان کی دنیا نظر آ جاوے گردن ہلایا اور درخت کے پھل اتر جاویں نہیں نہیں یہ تقوی نہیں ہے کئی لوگ درخت سے پھل اتروا دیتے ہیں اور پیٹ کے اندر کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں لیکن وہ ان کی نگاہوں تک کی حفاظت پر کنٹرول نہیں ہوتا زبان پر بھی کنٹرول نہیں ہوتا برا بول دینا ان کے لیے بہت معمولی ہوتا ہے بڑا جملہ بول لینا بڑا آسان ہوتا ہے بڑائی دکھا دینا بہت آسان ہوتا ہے غیر محتاط لکمے کھا لینا مشتبہ لکمے پر پل لینا الٹی سیدھی رقم جمع کر لینا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے ڈرنا چاہیے غلط کھانے سے کہ غلط کھانے کی بنیاد پر غلط پیسے لینے کی بنیاد پر اللہ اعمال صالحہ کی توفیق چھین لیتا رسولوں کو کہا گیا انبیاء اور رسول معصوم ہوتے گناہوں کے وہاں صادر ہونے کے پائے جانے کے امکانات نہیں ہوتے اللہ کی طرف سے پہرا ہوتا ہے لیکن کہا گیا کہا گیا اے رسولو اے رسولو کلو من الطیبات کھاؤ حلال کھاؤ حلال وعملو صالحہ تب تو اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن لقمے کا خیال ختم کر دو گے الٹا سیدھا کھانا شروع کر دو گے اعمال صالحہ کی توفیق بھی چھین لی جائے گی اور کئی لوگ تو میرے بھائیوں کھانے پینے اور اپنا دسترخوان مکان دکان گاڑی سجانے کے لیے دوسروں کو ایسے چکر میں لاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ایسی چالاکیاں دھوکے بازیاں کرتے ہیں کہ وہ گھر میں جا کے بیوی کے سامنے تالیاں بجاتے آج میں نے ایک آدمی کو نا بیوقوف بنایا اس کا دو ہزار میں نے پاؤنڈ دبا لیا بیوی بھی ویسی ہے کبھی جیسے کو تیسے مل جاتے ہیں نا ورنہ بیوی ڈھنکی ہوتی تو توبہ کراتی پہلے خبردار میرے کمرے پہ نہیں کمرے میں نہیں آنا آج تو وہاں دھوکہ دے کے آیا میرے ساتھ بھی دھوکہ کرے گا تو پہلے پاک ہو کے آنا میرے پاس مگر نہیں وہ جیسے کو تیسے مل جاتی ایک آدمی کی بھینس گم ہو گئی تھی تو رو رہا تھا پھر کہنے لگا کہ اے اللہ اگر مل گئی تو تیرے نام پہ پانچ ہزار صدقہ نہیں ملی دوسرے دن کہتا ہے مل گئی تو پانچ ہزار صدقہ یعنی دس ہزار اب تیسرے دن کہتا ہے اے اللہ مل گئی تو اور پانچ بیوی نے منہ روک لیا کہتی ہے چپ رہ بارہ ہزار کی تو بھینس تھی اب تو اب بول رہا ہے تو پندرہ ہو جائے پھر کے آنے سے فائدہ کیا ہوا تو شوہر کیا کہتا ہے ارے پگلی تو چپ رہ میں بول رہا ہوں بولنے دے بھینس تو ملنے دے دیکھ رہے ہیں میاں بیوی دونوں ایک ہی ٹائپ کے ہیں الخبیسات للخبیسین خبیص کو خبیص مل گیا مل گئی ہاں الخبیسات للخبیسین اللہ اچھے کو اچھی دیتا ہے خبیس کو خبیصہ دیتا ہے بہرحال اگر وہ بیوی ڈھنکی ہوتی تو کہتی نا کہ تم نے کس کا دبایا کس کو بیوقوف بنایا لیکن نہیں دونوں مل کے شاباشی کر رہے ایک دوسرے کی پیٹ ٹھوک رہے تالیاں بجا رہے اور انہی دونوں کے مجموعے سے پھر جو اولاد پیدا ہوتی ہے اور انہی دونوں کے انہی دبائے ہوئے پیسوں سے بنے ہوئے کمروں میں رہنے والی جو اولاد پل کر بڑی ہوتی ہے اللہ کی قسم وہی اپنے ماں باپ کے لیے وبال جان بنتی قرآن کہتا ہے ولا یہی کل مکرو سیو بہل ہی انسان نے صرف اللہ کو رحمان اور رحیم اور غفور سمجھا ہے اللہ کیا کیا ہے وہ نہیں جانتا انسان اللہ کہتے ہیں میری رحمت والی صفت تو زیادہ ہے لیکن میں بھی ہوں کہیں کہیں چکھانے پہ آتا ہوں تم نے دیکھا نہیں فعل ربک ففال ارم ذات کبھی اللتی لم دات مثلها اللہ البلاد بڑی بڑی جتنی ڈیل ڈول والی طاقتیں تھیں سب کو میں نے بھوسا کر کے رکھ دیا کچر کے رکھ دیا میں نے اس لیے دوسروں کا چالاکیوں سے دبانے والے الٹا سیدھا کھانے والے کسی کم سمجھ کو کسی سیدھے سادے شریف انسان کو بےقوف بنا کر اپنا بھرم پورا کرنے والے میرے بھائیوں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ظلم کا بدلہ صرف آخرت میں نہیں اس دنیا میں بھی کبھی کبھی چکھا دیتے ہیں يَنْقَلِبُونَ لیکن جب تقوی آ جائے گا میرے بھائیو اللہ کی قسم یہ ظلم تو کیا اپنی راحت کی لذت کی عزت کی قربانیاں دے کر دوسروں کو ظلم سے بچانے کا اور دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف اور سخاوت کا مزاج انسان کا بن جائے گا اللہ نے ایک مہینہ ہمارے سے روزہ رکھوا کر بھوکھا رکھوا کر یہی چاہا ہے کہ کسی طرح سے یہ بندے ایسے اندر میں چارجنگ لے لے میں کہ پورے گیارہ بقیہ گیارہ مہینے انسان بن کر کے جئیں لوٹنا کھسوٹنا ان کے اندر میں نہ ہو بڑے بڑے بول نہ ہوں خواہشات کے دیوانے نہ ہوں ڈھنگ سے پھر یہ رہیں اس کے لیے اللہ نے یہ رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان سے بندوں میں جو صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ وہ صفات ہم سب کے اندر میں پیدا فرما دے وہ آخر و داوانہ ان الحمد للہ ربی اللہم اللہ وسلم وسلم مبارک سیدنا و مولانا محمد علیہ وساب اجمعین ربنا انفسنا تغفر و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں خطا کار ہیں اے اللہ گن گنہگار ہیں اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ پاؤں سے لے کے سر تک اے اللہ نہ معلوم کتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اے اللہ ہم بڑے مکار بڑے عیاش اور بڑے بد زبان بد کردار ہیں اے اللہ ہر قسم کی سہکاری کاری سے کالے کلوٹے اعمال سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے اے اللہ اب سے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے اے اللہ نجات کے فیصلے فرما دے اے اللہ یہ رحمت والا مہینہ جا رہا ہے رحمت والا عشرہ جا رہا ہے اے اللہ اپنی رحمتوں کا ڈھیر ہمیں دامن میں نصیب فرما دے اپنی رحمتوں کا بڑا حصہ ہمارے دامن میں اڈیل دے ہم چاہیں نہ چاہیں مولا ہمیں قبول فرما لے اے اللہ ہمیں قبول فرما لے ہمارے رزق میں رحمت برکت ڈال دے ہماری عمر میں رحمت برکت ڈال دے ہماری اولاد میں رحمت برکت ڈال دے ہمارے دانے دانے میں رحمتیں نازل فرما دے اے اللہ ہمارے ہر بول میں رحمتیں ڈال دے ہماری نمازوں میں رحمتیں ڈال دے اے اللہ تیری رحمت کا سایہ تو ہر جگہ ہوتا ہے اے اللہ جس نمازی پر تیرے رحم کا قطرہ گر جاتا ہے اللہ وہ نمازی اس کے سجدے سے زمین بھی رقص کرنے لگتی ہے اس کی تسبیح سے مولا تیرا عرش بھی مستی میں آ جاتا ہے اللہ ایسی مستی والا ہمیں بھی اللہ سجدہ نصیب فرما دے اللہ ایسی محبتوں والی تسبیح عطا فرما دے تیری مستی والے اللہ دو رکعت نصیب فرما دے اے اللہ تقوی کی صفات عطا فرما دے گناہوں سے سو فیصد بچا لے اے اللہ مشتبہات سے بچا لے حرام سے بچا لے مقروحات سے بچا لے اے اللہ نگاہوں کی شرارتوں سے بچا لے زبان کی شرارتوں سے بچا لے اخلاق کی بلندیوں سے مالا مال فرما دے اے اللہ تو نے ہمیں جو کچھ دیا ہے یہ آپ کا بڑا کرم ہے اے اللہ تیرے تیرے محتاج بندے تیرے پریشان حال بندوں کی ہمیں خبر گیری کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں اپنی روٹیاں کھاتے ہوئے تیرے بھوکے بندوں کو یاد کر لینے والا بنا دے اے اللہ ہمیں اپنے کپڑے پہنتے ہوئے اے اللہ دنیا کے غریب بندوں کو یاد کر لینے والا بنا دے ان کے لیے کچھ کرنے کے حوصلے عطا فرما دے اے اللہ مدارس مساجد خانقاہوں کو آباد فرما دے اے اللہ دعوت و تبلیغ کی محنت کو مزید ترقی عطا فرما دے اے اللہ اس پورے مجمع کے دلوں کی نیک دعاؤں کو قبول فرما لے اے اللہ جن لوگوں نے دعا کو کہا ہے لکھا ہے ان کے حقوق ہیں اے اللہ سب کے حق میں دعائے خیر قبول فرما لے اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ عطا فرما دے اے اللہ خاتمہ بالخیر ہمارے لیے مقدر فرما دے اے اللہ قبر میں جو سوالات کیے جائے اللہ ہمیں اس میں سو فیصد کامیابی عطا فرما دے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ دکھایا جائے تو اللہ ہمیں نبی کو پہچان لینے کا شرف عطا فرما دے اللہ حشر میں جب تیرے پاس آویں تو اپنا بندہ کہہ کے اپنے گلے لگا لیں تیرے نبی کے سامنے جب پہنچیں نبی اپنے دستے پاک سے آب کوثر ہمیں پلا دیں اللہ ایسا ہمارا مقدر بنا دے ہمیں ایسے نیک لوگوں میں شامل فرما دے جنت کا داخلہ بے حساب عطا فرما دے جہنم کے دھوئے سے بھی حفاظت فرما دے اللہ تیری معمولی جھڑک سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما دے پیار ہی پیار عطا فرما دے اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما تراویح کو قبول فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے بھوکے رہنے کو قبول فرما اے اللہ تیرے ہی نسبت پر یہ پوری امت بھوکی ہے اے اللہ اخلاص کے ساتھ یہ رودا رکھنے والی امت اے اللہ تو اسے قبول فرما لے اے اللہ قبول فرما لے نمازوں میں بھی اخلاص عطا فرما دے تراویح میں بھی اخلاص عطا فرما دے رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے وہ صلی اللہ علی النبی الکریم والا علی و صاحب اجمعین برحمتی گیا رو